راولا کوٹ والوں وہ تو ایک عظیم انسان تھا اس کی غیرت کے قصے بیان کروں تو مجھے آج کا مسلمان نوجوان کہیں اور نظر آتا کہیں اور نظر آتا وہ سینماؤں کے باہر لائن لگا کے کھڑے ہونے والوں ٹی وی اور وی سی آر پر بیٹھ کے اپنی بہنوں کے ننگے فوٹو دیکھنے والوں سجاد شہید شری نگر میں چار سال رہا کسی بہن پر اس کی نگاہ نہیں پڑی کسی بہن پر اس کی نگاہ نہیں کہتے ہیں اپنے ساتھیوں کی ایسی تربیت کی کہا یا جہاد کے لیے آئے ہو اپنی بہنوں کو مت تاڑنا مت دیکھنا رب ناراض ہوتا کہتے ہیں ایک گھر میں سجاد صاحب بھی تھے کمانڈر وحید اللہ شہید بھی تھے رحمت اللہ علیہ اور ہمارے ایک دو اور ساتھی بھی وہاں پر تھے وہ گھر کی عورتیں سامنے سے گزرتی ہیں کشمیر کی مائیں بہنیں مجاہدین سے ماؤں بہنوں کی طرح محبت رکھتی ہیں وہ آگے سے گزرتی یہ اپنی آنکھوں کے سامنے قرآن کر لیتے وہ پھر گزرتی سامنے سے قرآن کر لیتے اس ماں نے پوچھا تم کیسے مجاہد ہو اور مجاہد تو اتنا کچھ نہیں کرتے سجاد صاحب نے کہا اماں ہم لوگ تو آپ کی حفاظت کے لیے آئے ہیں آپ کی بیٹیوں کی حفاظت کے لیے آئے ہیں ہم شکلیں دیکھنے کے لیے نہیں آئے اسلام جب اجازت نہیں دیتا کہ غیر محرم پہ غلط نگاہ ڈالی جائے اس لیے کہ آنکھیں بھی بدکاری پہ اتر آتی ہے پھر انسان اللہ کی ہاں گر جاتا ہے اس لیے ہماری آنکھیں نیچی رہتی ہے جاؤ کشمیر والوں سے پوچھ لو وہاں کی مائیں سجاد سے کیوں محبت کرتی تھی اور روڈ کے اوپر بیٹھ کے باتیں کرنے والا تمہاری باتوں سے انقلاب نہیں آئے گا آزادی نہیں ملے گی سجاد جیسی بہادری ہوگی سجاد جیسا حیا ہوگا ایمان آئے گا تب انقلاب آئے گا وہاں کی ایک مسلمان خاتون اپنا واقعہ خود بتاتی ہے سجاد شہید اس کے گھر میں بیٹھے تھے باہر سے آرمی والے آ گئے اس نے سجاد صاحب کو چھپا دیا آرمی والوں نے پوچھا یہاں کمانڈر آیا ہوا ہے یہاں سالار آلہ آیا ہوا ہے یہاں ایک افغانی سپاہی آیا ہوا ہے اسے نکالو عورت نے کہا یہاں کوئی نہیں آیا انہوں نے اس عورت کے بیٹے کو کھڑا کیا کہا اسے گولی مار مار دیں گے اگر نے نہ بتایا اس نے کہا ایک نہیں دس گولیاں مار دو میں میں نہیں بتا سکتی میں یہی کہتی ہوں کہ کوئی نہیں آیا اس کے بیٹے کو گولی مار دی گئی بیٹا گر گیا ماں تڑپ کے گر گئی آرمی والوں کو یقین ہو گیا کہ ماں سچی ہے چلے گئے بیٹا تڑپ رہا ہے ماں رو رہی ہے سجاد صاحب تڑپ کے نکلے اما مجھے بتا دیتی میں گرفتاری دے دیتا اپنا بیٹا کیوں شہید کرایا کہا سجاد تج ایک بیٹے کی بات کرتا ہے اگر دس بھی ہوتے تو تیری خاطر اسی طرح جمع کروا دیتے